وہ جو آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے عرش کا بھی مالک وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ بنایا کرتے ہیں